واحد من الموصوف غصیقت یشہد بمغایرته لصاحبه قلتو معنی قولهم صفات الواجب تعالی عین ذاته ان ذاته تعالی یترتب علیه ما یترتب على ذاته على ذات وصفت المعن فإنهم قالوا لبیان کون الواجب عین العلم والقدرت ان ذاتا کا لئی صدقہ فیتن فنکشاف الاشیاء و ظہورها علیکہ بل تحتاج فی ذالک الى صفت العلم اللتی تقوم بکا بخلاف ذاتہ تعالی فإنہو لا يحتاج فنکشاف الاشیاء و ظہورها علیہ الى صفت تقوم بہی بل المفہومات بیاثرها منکشفت علیہ لعجل ذاتہ فذاتہ بہذا الاعتبار حقیقت العلم وقد الحال فی القدرت فإن ذاتہ تعالی موثرت بذاتہ لا بصفت زائدت علیہا كما في ذواتنا فهي بهذا الاعتبار حقيقة القدرة وعلى هذا يكون ذات والصفات متحدة في الحقيقة المتغائرة بالاعتبار والمفهوم ومرجعه إذا حقق إلى نفس صفات لا نفس الصفات ما حصول نتائجها فثمرا كيكا راهو بيدو ويرا كيكا الى نفس الصفات

لا توجد فلا توجد المعلول فيكون التعين حاصلا قبل نفسه وهو محال اصل میں مسئلہ کیا بیان کیا کہ باری تعالیٰ کا جو وجود الوجود ہے اور تشخص ہے وہ اس کی ذات کا عین ہے سوا کیا ہوا تاجم الوجود کا وجود اور تشخص کی عین ذات ہے وطن میں جو قائم کی گئی ہے تو وہ کیا ہے وجود وجود اگر عین نہ ہو زائد ہوگا حقیقت پر اور جب زائد ہوا تو پھر لامہ اعلیٰ معلوم ہے ہوگا وجود واجب الوجود کا معلوم ہو گیا علت کوئی غیر ہو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے واجب تعالیٰ سے ہٹ کے وجود میں محتاج غیر کا ہو گیا واجب کیسے رہ گیا مالک کیسے کائنات کا ہو سکتا ہے اللہ والا ماننا پڑے گا اس وجود کی عزت ہے سب سے زیادہ ہے اور معلوم یہ جب جب علم تک کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے موجود بھی نہیں ہوتی ہے پہلے واجب الوجود کا وجود جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا عزت اس وجود کی بن رہی ہے اور حضور بھی وہ وجو بن رہا ہے یہ چیل سب سے لازم آ جائے گی یہ باتیں ہے لامہ آنا پڑے گا وجود وجود ہے تو اس کی ذات کا عین ہے نہ کہ غیر ہے اور معلوم ہے اس کے لیے لیکن خیال آپ یہی کہ خیالات لازم آئے گا تعین جو ہے تو بھی ذات کا عین ہے کیونکہ تعین نہ پایا جائے وہ عمل جو عزت کہلا رہا ہے وہ بم بن گیا اور مبم کسی چیز کو موجود کر ہی نہیں سکتا ہے پہلے تعین اس کا ضرور بھی ہے پھر لا بھال تعین جائے تو وہ غیر کی طرف سے پایا گیا ہے تو اس کے بعد غیر لازم آ گیا اپنی ذات کی طرف سے پایا گیا ہے تو پھر ذات پہلے متعین ہونی چاہیے پھر تعین سے پہلے تعین جائے تو لازم آ جائے گا تو تعلیم سے ثابت ہو گیا وجود کی عین ہے واجب الوجود کا اس کے کا عین ہے یہ نفس نزلہ بیان کیا ہے اب اس وقت نظر کرتے ہیں کہ اس کی کی حقیقت کا خیال ہو کے بعد علی عقل قابل ہے یہ چیز مقصوب ہے یہ چیز سے ہے ان کا مانا قومی پر دلالت کر رہا ہے اہمیت کا دعویٰ کرنا اور ادھر موصول ماننا تو عارض اور اطلاع کے زمروں کا دعویٰ سمجھائے گا یہ اس میں ڈال دیں گے شہر کی صبح خیر اس کی حقیقت کا لحاظ نہیں ہو سکتی خیر کیونکہ موصوف ہونا سبق ہونا یہ بھارت پر دلالت کر رہے ہیں پھر اہلیت کا دعویٰ کا دو اداروں کے اہم ہو جانے کا دعویٰ جو ہے تو وہ کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے صفات باری تعالیٰ کے اہم ہے اس کی ذات کا ہے اصل سے ذات ہے اور جو صفات کا نتیجہ ہوتا ہے سمرہ ہوتا ہے اسی ذات پر قدرت کا جو ہو رہا ہے حیات علم سما بسر ارادہ قدرت سلام تقین یہ صفات کی کیا ہے وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہی آئی ہے ذات کے لحاظ سے ہی علیم ہے جو سمراج ثمرات علیم کے ہیں اس کی ذات پر مترتب ہو رہے ہیں کیا چیز وہ کوئی شاہ جانتا ہے سمی کر کے وہ سنتا ہے دور دراز کے آوازیں جائے ان کو زیادہ کرتا ہے کوئی نفش ذات ہے اس سے یہ اس کو میں تمیز جائے حاصل ہو رہی ہے اور سراعت میں بھی اسی طرح ہے آنکھوں سے نکلتا ہے اس چیز پہ پڑھتا ہے کشو ہو جاتی ہے تو یہاں بھی نفس جائے تو وہ مفتا انکشاف بن جاتی ہے اور چیز یہاں پائی جانی ضروری نہیں ہے تعلیم مطلب کیا ہے ذات الگ ہے صفات الگ ہے اور وہ واجب الغیر ہے نہ کہ واجب ذات کے ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں نفس سے ذات ہے اور وہی مختلف اعتبارات سے مختلف ناموں کے ساتھ موسوم کر دی جاتی ہے ذات میں حصو سیاحیات اگر اعتبار کی جاتی ہے تو یہ ذات ہو گئی اور پیر سے مستغنی ہونے کے لحاظ سے اسے دیکھا جائے گا تو یہ وجود ہو گیا آزاد سے ممتاز ہونا یہ ملحوظ ہوگا پھر یہ تعین تشخص ہو جائے گا انکشاف اشیاء کا اس پر مترتب ہو رہا ہے علم کہلائے گا غیر میں تاثیر پائی جا رہی ہے تو اس لحاظ سے قدرت کہلائے گا یہ مطلب ہوا ذات واحدہ ہے اور جو اثرات ان صفات پر مترتب ہونے تھے نفس ذات پر ہی مترتب ہو رہے ہیں

بھی کرنا ٹھیک ہونا ہاں، چاہیے لہسا بھی ہے یہ لہسا بھی علی لہسا بھی سمیع لہسا لہذا بھی کچھ سیکھنا اس کے کہنا صحیح ہونا چاہیے اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ذات بہت سب آثار کا معاوضہ ہے لہٰذا بھی کرنا ذات کو ہے ٹھیک لیکن کبھی کریں گے نین کیونکہ عوام سے لین سمجھیں گے کہ اس کے ہاں چیزوں کے اندر ہے بھی کوئی نہیں پایا گیا ہے باری تعالیٰ سے سدور ہی نہیں پایا گیا ہے کیونکہ جب قدرت نہیں ہے مشکل کیسے ہوگا علم نہیں ہے تو جب تک ایک چیز کا علم نہ آئے تو اس کو پیدا کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے اس لیے پھر حقیقت میں تو صرف علیحدہ کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ سوالات ان کے موجود ہیں اس لیے اسے کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دواؤں میں عوام جو ہے اسے کرتے ہوئے کہ کہیں وہ صرف یہ نہ کہیں کہ بھائی تعالیٰ پر کوئی کیا ہے

عدم سے وجود میں چیز آ رہی ہے تو یہ قدرت ہوگی تقوین ہوگی یہ جو ہیں ان کو بیان کر کے انہوں نے واسطے بیان کے ہونے واجب کے عین علم اور قدرت یہ کہ بے شک تیری ذات نہیں ہے کافی اشیاء کی انکشاف میں اور ان کے ظہور میں تو پر بلکہ مزاج ہوگی تیری ذات اس کے اندر صفت علم کی طرف جس کے ساتھ قائم ہے وہ بخلاف ذات باری تعالیٰ کے ہمارے ہاں الگ وقت قائم ہوگا علم والا کا انکشاف سے پایا جائے گا کان ہوگا اس کے گہرائی میں پٹھا ہوگا خالی اس میں قوت ہوگی اس سے وہ سواد کا ادراک کیا ہے وہ کرے گا تو آنکھوں سے نکلے گی اس چیز پہ پڑے گی پلٹ کے آنکھ کی طرف آئے گی دوسری نظر آ جائے گی یہ آنکھ کی جو ہے یہ شیشے کی طرح ہے اسی چیز میں اس سے مانا کش نقص ہوتی ہے تو دوسروں پر نفسوں کا اظہار کر لیتا ہے تو ہمارے ہاں گویا ذات علیحدہ ہوگی صفات علیحدہ ہو گیا لیکن باری تعالیٰ کی ذات پر ہی وہ سمراٹ اور سراط مترتب ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے اندر حیات برخلاف ذات باری تعالیٰ کے کیونکہ نہیں ہے وہ محتاج اشیاء کے انکشاف میں اور ان کے ظہور میں اس پر طرف ایسی صفت کی کہ جس کے ساتھ قائم ہو وہ انصاف وغیرہ بلکہ مفہومات تمام کے تمام منکشف ہوتے ہیں اس اس پر کی ذات کی وجہ سے بس اس کی ذات سادے سے حقیقت ہے اور اسی طرح حال ہے قدرت کے اندر کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات مؤثر ہے ہی نہ صفت کی جو ظاہر ہو اس کی ذات پر جیسا کہ ہماری ذاتیں ذاتیں الگ ہیں اور قدرت ہے ہے تو الگ حقیقت ہے قدرت کی اور یہ ہو جائے گی سے خود کو غیر سے کہ رجوع ہو جائے گا ممتاز ماردات سے دیے یہ ہو جائے گا انتشاب اشیاء کا اس کو ہے تو یہ علم ہو جائے گا اس کی تاثیر کسی چیزوں میں ہے جو عدم سے وجود کو ملا رہی ہے یہ قدرت حفیظ ہو جائے گی مختلف نام مختلف اعتبارات کے ساتھ ازرا کیے جا رہے ہیں ہکیش حقیقتیں جدا گانا ہے سے بعد کے آٹھ مرتے قائم اللہ کی ذات کے ساتھ جب ثابت کیا جائے برحال عمل اول ایک وجود کا ہے یعنی کہ وہ عین ہے واجب الوجود کا تعین ہے تو وہ عین ہے واضح تعالیٰ کی ذات کا ہر ایک پر دلیل جو ہے وہ ہیں دل لیکن اول کے وجود عین ہے واجب الوجود کا کیونکہ وجود وجوب الوجود جب ہے زائد چلو پہلا برال پہلا کیونکہ وجود کا وجود اگر ہو جائے اس کی حقیقت پر تو ہوگا معلول اس کی ذات کے لیے غیر کی طرف ہو تو پھر تو ممکن بن گیا اس کے علاوہ اعلیٰ یہ وجود جائے تو وہ محتاج ہوگا اگر ذات باری اعلیٰ کی طرف پر معلول ہو جائے گا معلول ہو جائے گا اس کی ذات کے لیے اس کا وجود محال ہے اس کا وجود خود محال ہے اس کے ذریعے معلوم کا پایا جانا وہ بھی محال ہو جائے گا محال ہو گیا یہ پایا جائے معلوم ہاں، یہ پایا جائے معلوم اب جو وجود پایا گیا ہے نفس ذات کی وجہ سے یہ وجود بیر ہوا واسطے ضروری ہو جائے ہو جائے گا وجود الوجود ہو جائے گا پہلے اس کی ذات سے ایک وجود معلوم بن گیا دوسرا وجود علت بن گیا کیونکہ معلوم یہ جب لمبی یوجت جب تک چیز واجب نہیں ہوتی ہے وہ موجود بھی نہیں ہوتی ہے پر وجود کا آ ہے وہ واسطے ہو جائے گا ہم اس کا اس پر دلیل کیا ہے کیونکہ علت غیر تو ہے نہیں ذاتی باری ہی علت ہوگی اور علت جب تک متعین شخص نہ ہو اس وقت تک موجود ہی نہیں ہوتی جب اس کے بعد ہی اس کا وجود ہے پھر وجود پہلے پایا گیا اور ادھر وجود شکل تعین وہ معلوم بھی ہو گیا تو پھر کم خیال آنا کی والی صورت ہے وہ یہاں پر بھی تعلیم آ جائے گی ہاں جی برآسانی کیونکہ اگر ہوگا تعین نہ ہو تو لیے تعین کی اور نہیں پایا جاتا معلوم تو بس ہوگی ہوگا تعین حاصل اپنی ذات سے پہلے ہاں، یعنی تعین کا

اما يكون تمام الحقيقه او لا يكون لا سبيل الى الاول لان ما بين الامتياز لو كان تمام الحقيقه لكان وجوب الوجوب لكان وجوب الوجود اشتراكه خارجا عن حقيقه حقیقت کل واحد منہما وهو محال لما بينا ان وجوب الوجود نفس حقیقت واجب الوجود اقول ها هنا بحث لان معنى قول وجوب الوجود نفس حقیقت واجب الوجود انه یاد ہارو من نفس تل کل حقیقت آثر و صفت وجوب الوجود لا ان تل کل حقیقت فلاقون اختراع کو موجود واجب الوجود وجود وجوب الجود ہے من فلاں منافع اشترا کے ہما فی وجوب الوجود و تمایو ہما بے تمام حقیقت ولا سبيل الى الثاني لان كل واحد منهما حينئذ يكون مركبا مما به الاشتراك ومما به الامتياز وكل مركب محتاج الى غيره اي جزئه فيكون ممكنا لذاته وهذا قلت وفيه بحث لما سبق من ان التركيب اس فصل میں واجب الوجود کی وحدت جو ہے وہ بیان کرنا مشہور ہے کیونکہ یہ اکتمال ہو سکتا تھا نہ کہ باری تعالیٰ سے ہٹ کے اور بھی کوئی واجب الوجود ہو جس طرح مشرق کہتے تھے اجال الحال اللہ واحد جاگ سارے باقی خداؤں کی نبی کر کے ایک خدا جا چھوڑا ہے یہ تو بہت ہی تاجر والی بات ہے اکیلا خدا کیسے ارے جہان کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے تو صرف کام کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک میں بھی دلائل بیان کیے گئے لوکان کی مالیہ اللہ علیہ اگر زمین و آسمانوں میں اللہ کے علاوہ اور کوئی مؤثر ہوتا کی حفاظت ہو جاتی ایک کہتا میں نے سورج کو مشرق سے نکالنا ہے دوسرا کہتا نہیں میں نے مغرب سے نکالنا ہے اس طرح پر ہر چیز کے اندر نظا پایا جا سکتا تھا کیونکہ جب ہر چیز میں نظا پایا جا سکتا ہے تو کوئی چیز بھی کیونکہ دونوں برابر کی چپکو ہوتے ہیں ایک غالب دوسرا مغلوب تو ہے کوئی نہ پھر کوئی بھی عدم سے وجود میں نہ آ سکتی اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ٹھہرا کہ واجب الوجود اگر جو کلی ہے لیکن مستاق اس کا ایک ہی ساز ہے ایک سے زائد نہیں ہو سکتے ہیں تو دلیل اس سے کیا دی کہ ہم دو موجود فرض کریں اور دونوں واجب الوجود ہوں پھر لامہ اعلیٰ ان میں کوئی قدر مشترک بھی ہونی چاہیے تبھی واجب الوجود کہہ رہا رہے ہیں اگر وجوب الوجود مشترک مشرق نہ ہو تو پھر فرض دو وجوب الوجود کے کیسے ہو گئے اللہ والا لفظ وجود الوجود یہ مشرق ہو جائے گا پھر یہ اور ہے وہ اور ہے یہاں معاول امتیاز بھی ہونا چاہیے معاول اشتراک بھی ہو گیا منزل جنس کے قابل امتیاز بھی ہو گیا منزل فصل کے جس طرح ہر جنس فصل سے مرکب چیز مرکب کہلائے گی نہ کہ واحد اور ہاتھ کہلائے گی اسی طرح پھر یہاں بھی جو ہے طاقت وہ ثابت ہو جائے گا اور نفسی وحدت جائے وہ ثابت نہیں ہو سکے گی کیونکہ ہر ایک میں قدر مشترک بھی پایا جائے گا اور معاول امتیاز بھی پایا جائے گا معاول اشتراک معاول امتیاز سے رقب جاتی ہے ثابت ہو جائے گا واجب وجود کی توحید کے بیان میں اگر ہم فرض کریں دو موجود ہیں تو ہوں گے وہ مشترک واجب وجود وجود میں کسی ہاں، عمل کے تفسیر کر دی نا اس کی جامر الامور سے مراد کیا ہوا امتیاز مابل امتیاز ہے یا ہوگا حقیقت یا نہ ہوگا حقیقت تو اس میں آ گیا مابل امتیاز ہے وہ این حقیقت ہوگا یا نہ ہوگا دونوں شکیں باطل ہیں بابل امتیاز کا پایا جانا بھی باطل ہو جائے گا این باعث حقیقت کو یہ کیوں باطل ہے کیونکہ جس کے ذریعے امتیاز آنا ہے اگر وہ ہو عین حقیقت وجود وجود بن گیا کیونکہ وہ قدر مشرق ہے ان کے درمیان اور ہر ایک کی حقیقت جو ہے اس سے وہ خارج بھی ہو جائے گا کہ یہ حال ہے کیونکہ پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وجود الوجود جو ہے اس میں نفس حقیقت واجب کا عین ہے یہاں پر اس کی خلاف ورزی جو ہے تو لازم آئے گی قابل امتیاز کو ظاہر جو ہے وہ ماننا پڑے گا اس صورت میں چل ہوگا قابل امتیاز یا ہوگا عین یعنی حقیقت کا یا نہ ہوگا نہیں رستہ طرف کیونکہ جو قابل امتیاز ہے اگر ہو وہ تمام حقیقت ہو جائے گا وجود الوجود کے درمیان خارج ہو جائے گا وجود الوجود الوجود پھر وہ قابل امتیاز کیا بن بن گیا گیا واجب اسکراکے ہی دوست دونوں کے درمیان مشترک ہے اور خارج ہو جائے گا ہر ایک کی حقیقت سے بھی یہ محال ہے کیونکہ وجود الوجود ہے حقیقت ہے اس میں تعدد تک اثر جائے تو مصور نہیں ہو سکتا ہے ہاں جی۔ اور یہ محال ہے واسط ہے اس چیز کی جس کو ہم نے بیان کیا کہ بے شک وجود حقیقت ہے واجب الوجود پچھلی فصل میں بھی پہلے بیان کر دی گئی اور اس پر بھی صاحب اعتراض کرتے ہیں وجود الوجود عین حقیقت ہے واجب الوجود کی اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ وہ حقیقت ہے اسی کے اثرات ہیں واجب الوجود ہونا وغیرہ نہ کہ حقیقت کی اہلیت جو ہے صفت کے ساتھ ثابت کی جا رہی ہے پھر دو چیزیں واجب الوجود بھی ہو جائیں اور وجوب الوجود جو ہے اس میں شریک بھی ہو جائیں لیکن آثار جو ہیں ایک سے اور ظاہر ہو رہے ہوں دوسرے سے اور قسم کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے کوئی ملاقات جو ہے نہ رہے گی کہتا ہوں میں یہاں پر بحث ہے زمانہ ان کے قول کا وجود وجود عین ہے واجب وجود کی حقیقت کا اس کا معنی کیا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے اس حقیقت کی ذات سے اکثر صفت کا اثر ظاہر ہوتا ہے جس طرح واجب تغیر پذیر نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایسا امر ہے جس سے تغیر جو ہے وہ لازم نہیں آتا ہے نہ یہ کہ وہ حقیقت اہل ہے اس صفت کا تو بس نہ ہوگا اس کا اشتراف درمیان دو موجودوں کے جو واجب الوجود اس میں اشتراک نہیں ہوگا وجود الوجود میں سوائے اس کے کہ آثار جو ہیں وہ مختلف طور پر ظاہر ہو رہے ہیں ان سے سوائے اس کے کہ ظاہر ہوں ان دونوں میں سے آ رہے کے ذات سے اثر اس واجب الوجود کی صفت کا

کیونکہ ہر ایک ان دو واجبوں میں سے مرکب ہو جائے گا معابل اشتراک معابل امتیاز سے اور ہر مرکب سے محتاج ہوتا ہے غیر کی طرف یعنی اپنے اعضاء کی طرف جو محتاج غیر و اپنی ذات میں تو وہ ممکن بن جائے گا فرض کیا تھا واجب ثابت ہو گیا کہ وہ ممکن ہے پھر نہیں ہے راستہ طرف دوسرے سے کیونکہ ہر ایک میں سے اس وقت ہوگا مرکب ہر ملک کا محتاج ہوتا ہے طرف غیر کے یعنی آپ نے اور بس ہو گا ممکن لے جاتے ہی یہاں غیر کا مطلب یہ نہیں منفصل اور جدا چیز بلکہ جز کل میں مغارت پائی جاتی ہے یہاں کل اپنے جز کی طرف محتاج ہو جائے گا پھر ہو جائے گا ممکن کے لے جاتے ہی اور یہ ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں باری تعالیٰ کا جو تصور ہمیں حاصل ہوتا ہے ذہنی اس میں وجود کی حقیقت ہے وہ الگ ہو جائے اور مابل امتیاز جو ہے وہ الگ ہو جائے اس ترقم زیادہ سے زیادہ ذہن میں ثابت ہوگا اور ذہنی ترقم خارج کے ترقم کو مستظم ہے کوئی ایک چیز خارج میں مصیب ہو لیکن ذہنی لحاظ سے وہ مختلف اجزاء پر مشتمل ہو جائے یہاں بھی جو لازم آ رہا ہے تو وہ ذہنی طور پر ایک قابل اشتراک ہے دوسرا قابل امتیاز ہے ایک منزل جنس کے ہے دوسرا منزل فضل کے ہے تاکہ خارج کے لحاظ سے لہٰذا یہاں یہ ممکن ہونا جو ہے لازم نہیں آئے گا اور اجزاء صرف ذہنی ذہنی ہوں گے نہ کہ خارجی ہوں گے تاکہ خارج کے لحاظ سے امتیاز لازم آئے ہماری تعالیٰ کا تصور کریں والے بلوجود کا ہمارے ذہن کے ساتھ وہ کام نہیں ہوگا وجود کے لحاظ سے جو حال کی طرف محتاج ہو گیا بھی ادا کرنے کو پتہ چلا دار و مدار کس پر ہے خارجی وجود پر ہے خارجی وجود کے لحاظ سے یہاں دو چیزیں ہیں کوئی امتیاز نہ لین دین کے لحاظ سے لہٰذا اس سے یہ ممکن ہونا لازم نہیں آئے گا کل کے اندر

اس نے ایک بندہ گورا ہے کالا ہے خارجی عوارض جو ان کے لحاظ میں امتیاز جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کوئی لمبے قد والا ہے کوئی چھوٹے قد والا ہے اس طرح پر قابل امتیاز جو ہے تو وہ نہ ہو بلکہ اگر خارج اور آرے لوگوں تو ترکیب لازمی کوئی نہ آئی کھل گئے اپنے کی طرف محتاج بھی صورت میں کوئی نہ ہوا اس کا جواب دیتے ہیں تعین جو ہے وہ ان عوارضات کے لحاظ سے آنا ہے پھر وہ تعیم عارض ہو گیا تو غیر ہو گیا پچھلی فصل میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ تعیم جو ہے وہ باری تعالیٰ کا عین ہے واضح وجود کا عین ہے یہ انخلاف مفروض جو ہے وہ لازم آ جائے گا چلے کہا گیا کہ کیوں جائز نہیں ہے کہ ہو ماں بے ایسا عمر جو آئے ہو نہ کہ مقبل یہاں تک کہ لازم آ جائے ترکیب ہاں۔ جواب دیا گیا آثار اس بات کے کہ یہ واجب کرتا ہے اس بات کو کہ ہو تعین اور وہ خلاف ہے اس لیے فصل میں قرآن سے ثابت کر دیا گیا ہے کہ تعین بھی واجب الوجود کی ذات کا اہم ہے مصنف اس دلیل پر مختلف اعتراض پیدا ہو گئے ہیں ترکیب دینی ہے خارجی نہیں ہے لہذا ممکن ہونا لازم کوئی نہیں آتا ہے یا جو معابل امتیاز ہے تو وہ عارض ہو جائے امام حقیقت میں داخل ہی نہ ہو یہ اعتراض ہو گئے اگر سے جواب بھی آ گیا تو میں بھی کہتا ہے کہ اور طریقے پر صنعت کے سلام کی تقریر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جس پر یہ اعتراض وارد ہی سرے سے نہ ہو نہ جواب دینے کی ضرورت ہے وہ پیش آئے وہ صورت کیا ہے کہ قابل امتیاز عین حقیقت نہ ہو دریا جز ہوگا یا عارض ہوگا اور یہ دونوں سکے جو ہیں ان پر کیا لازم آتا ہے رقب ہونا اگر جز ہے تو کچھ طرف کو واضح ہے اور اگر جز نہیں عارض ہے تو اس صورت میں

ہو یا یا ہو تمام حقیقت یا وہ اس کے اجزا ہوں یا اس کے نہ ہو یا ہو کیا نہ ہو نہ ہو تمام حقیقت صحیح طور سے کہا جائے کہ اگر نہ ہو قابل امتیاز ہے نے حقیقت میں نے حقیقت تو یا جو ہوگا یا عارض ہوگا اور دونوں تقریروں کے لازم آئے گا لازم آئے گا کہ ہو ہر ایک ان میں سے مرکب ہو یا واجر واجب وہ کیا ہو جائے ہو جائے پہلی صورت میں اشتراک کے مغل جنس کے ہو گیا امتیاز کے محاور فصل کے ہو گیا جس طرح جنس فصل سے ترکب ثابت ہو گیا اسی طرح یہاں بھی مابل امتیاز اور آغاز اشتراک سے ترکب جائے تو ثابت ہو جائے گا لیکن اگر عارض ہو تو پھر حقیقت اور تعین یہ دو جزیں اس کے لیے جائیں وہ ثابت ہو جائے گی تب جا کر وہ واجب الوجود شخص متعیت ہے وہ بنے گا اور یہ شک بھی قاتل ہے کیونکہ تعین جو ہے وہ واجب الوجود کی حقیقت کا عین ہے تو یکفی فی اس بات کو ہی سے ہی لہٰذا اتنی شکے بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ تعین جو ہے اور جو ہے ذات باری کی حقیقت کا کیا ہے عین ہے لہٰذا یہاں نہ مابل اشتراک ہے نہ مابل امتیاز ہے علیحدہ علیحدہ سڑکوں کا ملازم آتا نہیں یا کہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی جب علیحدہ ہے ہی کوئی نہ لہٰذا یہ اشکار یہاں پر پیدا نہیں ہوگا پہلی پر مرکب ہوگا واجب الوجود جنس اور فصل سے اور دوسری تقریر پر وہ حقیقت اور تعین سے تعین سے مرکب ہو جائے گا یہ بات ختم ہوگی اب نیا جواب جب دیا جا رہا ہے پیچھے ثابت ہو چکا کہ تعین کیا ہے واجب الوجود کی حقیقت کا اینڈ جب تعین ہے نا تو پھر ماول امتیاز علیحدہ شاہی کوئی نہ ہوئی علیحدہ شاہی کوئی نہیں تو نہ معاول اشتراک ثابت ہوا نہ معاول امتیاز ثابت ہوا لہٰذا رقب والا اور امکان والا وہاں صرف ہوگا حقلن کی شکرت ہے وہ عین ہو گیا تو ایسی صورت میں نہ کوئی وہاں ماحول اشتراک ہوا نہیں کوئی کوئی علیحدہ ماحول امتیاز کی ضرورت پیش آئی

وہ آواز بالوجود ایک نو ہو جائے گی منحصر ہے کچھ میں فرد واحد میں بالبدا اس پر کر دیے کال کرتے ہیں یہ کر بال سے جو جان چھڑانے کا طریقہ سوچا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پچھلا جو قرآن ہے تو تعین عین ہے حقیقت واجب کا اس کا صرف یہ مطلب ہے جس طرح وہ علیم ہے سمیع ہے وسیر ہے یہ یعنی اصل ذات کی ذات ہے مختلف اعتبارات سے اس کو علیم سمیع بصیر کہہ دیا جاتا ہے اسی طرح اگر حقیقت ہے پھر مختلف اعتبارات سے اس کو تعین کی شکل وغیرہ کے ساتھ الفاظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تو وہاں سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ واجب الوجود حقیقت واحدہ ہے اور تعین حقیقت کا یہ اس کی ذات جسے حاصل ہو رہا ہے قرآن جو اس بات طبی والا ہے یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے واجب الوجود حقیقت واحدہ ہے اور تعین جو ہے اس کی حقیقت کا کیا ہے اہم پچھلی فصل میں یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ ذات واضح الوجود کی حقیقت واحدہ ہے اور تعین اور ہے عین ہے اس کا یہ نہیں ثابت ہوا اس فصل میں توحید ثابت کی جا رہی ہے وہاں تو واجب الوجود کے کئی افراد ہو جائیں لیکن ان کا وجود اور تعین ان کا عین ہو جائے وہاں علیحدہ چیز اس طرح ناطر فصل ہے انسان کی سارے انسانوں میں پائی گئی ہے اس لیے وہاں توحید کا بیان نہیں ہے وہاں سے یہ ہے کہ تعین عین ہے حقیقت واجب کا تو اس کا حوالہ یہاں دینے کا پھر کوئی وقت نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے واجب الوجود کے افراد جو ہیں وہ گٹھیرے ہوں اور ہر ایک کا تعین جو ہے تو اس کے حقیقت کا عین ہو جائے چل

حقیقت کا عین ہو جائے وطیر ہو جائیں اور ہر ایک کا تعین سب ہو جائے تو ان کی حقیقت کا عین ہو جائے یہ اعتماد ابھی باقی رہے فلاب الدال کا نکامت البرحان پھر فضانیت سے واجب جو ہے اس پر علیحدہ برحان قائم کرنا ضروری ہے اس لیے دلیل کا حوالہ دے دینا اس بارے میں کافی نہیں ہو سکتا ہے بسم الله الرحمن الرحيم قولوا بل, بل ليس مراتهم بالمنافات في الجمع إلا عدم الاجتماع في الوجود يقول يعني یعنی في صدق والتحقق لا في الأمل وصدق على ذات واحدة فهذا كلام لا شبات فيه لا يقال قد يكون المنافات بين المفهومين في صدق على ذات واحدة كما كما بين مفهوم مفهومي الواحد والكثير لأننا نقول لا نزاع في ذلك لأن القضية المستملة على هذه المنافات ليست بمنفصلة بل هي حملية شبيهة بالمنفصلة فإذا, فإذا قلت هذا إما واحد وإما كثير فإن أردت المنافات بين هذا واحد وهذا كثير فالقضية منفصلة مركبة من قضيتين فمن الجمع باعتبار الصدق والتحقق بين القضيتين كما قرره إن أردت المنافات بين مفهومي الواحد والكثير في الصدق والحمل على هذا فالقضية حمل فالقضية حملية مركبة من موضوع واحد إلا أنه قد ردد في محمولها فصارت شبيهة بالمنفصلة فالشارع لم يقل بي بي بي لم يقل بأن لا منع, منع جمع في صدق على ذات واحدة بل قال منع الجمع المعتبر في المنفصلات إنما هو يسب الوجود إلى الحمل وقد يكون بين مفهومين منافات في الوجود في محل واحد كالسواد والبياد فإن فإن أبرت عنها بمثل قولك إما يكون السواد موجودا في هذا المحل أو يكون البياد موجودا فيه كانت القضية منفصلة فإن أبرت عنها بمثل بمثل قولك الموجود في هذا المحل إما سواد وإما بياد

ومعاله وإن كان المفهوم السريح متخالفا فيهما والمنافات قد تعتبر في القضايا وهي المنفصلات وقد تعتبر في المفردات بحسب صدقها على ذات واحدة وهي الحمليات الشبيهة بالمنفصلات وقد تعتبر في المفردات بحسب الوجود في محل واحد وإن عبرت عنها بمثل قولك فالسواد والبياض متنافيان بحسب الوجود في محل واحد فهذه عمليه عملیت صرفت فإن عبرتنا بمثل قولك إما أن يكون هذا الشيء أسود فإما أن يكون أبيض فهذه منفصلة وإن عبرتنا بمثل قولك هذا الشيء إما هذا الشيء إما أسود وإما أبيض إما أسود وإما أبيض <coughs> فهذه عملية شبيهة بالمنفصلة والكل فاصلہ بیان کیا تھا منفصلہ فیصلہ کی کیا